ہم نے سفا نمبر ایک سو اکاسی تک پڑھ لیا تھا آج ایک سو بیاسی سے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء بس کچھ دیر اذکار کے لیے دے دیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں نماز کے اذکار ابھی ہے نحمده ونصلي على ایک سو بیاسی صفح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت ابن حشام سے مختصر ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب امام الدعوہ رحمہ اللہ نے مختصر سے لکھا اور جگہ جگہ اشارات دیے ان واقعات پر اور ان احوال پر جن سے آج ضرورت ہے یعنی ان کے وقت میں ضرورت تھی اور آج بھی ہے کہ آدمی سبق خاص طور پر سبق اخذ کرے یہاں اب ہم پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے مکہ فتح ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو ساٹھ بت توڑ دیے داخل ہوتے ساتھ اللہ کے سچے رسول آخری نبی اور آخری رسول نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو ظاہری شرک سے بتوں سے پاک کیا پھر یہ فرمایا کہ جو بھی جاہلیت کی رسمیں جاہلیت کے خون جاہلیت کے قرضے اور انتقام تہ تق ادمیا ہاتھیں میرے ان دو قدموں کے نیچے پامال ہیں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بت شکن بنا کر مبوس کیے گئے تھے آج اللہ نے انہیں اقتدار سے نوازا اپنا وعدہ پورا کیا لیے جو ہوا عالم دین کل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کی ادائیگی میں انتہائی چستی سے کام لیا جو انبیاء کو زیر دیتی ہے علیہ السلاط اسلام اور سب سے پہلے اپنے رب رحمان کے مقابل بنائے گئے بت جن سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہی جاتی تھی وہ اس کے گھر سے صاف کیے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ گھر جب بنایا تھا تو ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو یہ حکم دیا تھا یا مکان البئی اللہ کے شرک بھی صحیح اے ابراہیم ٹھکانا دینے کے بعد بیت اللہ میرے گھر کو پاک کر دو شرک قیام کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجود کرنے والوں کے لیے تو یہ پاکیز جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین سو ساٹھ ساتھ بت توڑے یہ کہتے جا الحق وضاحت الباطل ان الباطل کان ذہو کا حق آ گیا اور باطل گس گیا ان الباطل کانا ضبو کا یہ ایک قانون ہے جس عربی دان سے چاہیے پوچھ لیجئے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے ان نہ کئی بان کا نہ جو وزن اس میں ہے وہی وزن اس میں کہ شیطان کی تدبیریں ہمیشہ کمزور اور مکڑے کا جال ہوتی ہیں کن کے لیے جن کا اللہ پر پورا ایمان ہے اور یہاں پر کیا فرمایا ان ناطل اکانا گہو کا باطل کی فطرت ہی مٹنا ہے بشرتے کہ اس کے مقابل میں حق ہو حق پوری طرح سے لکھ ہوا ہو حق مکمل طور پر اللہ کی وحی کی بنیاد پر قائم ہو اس میں باطل کی آمیزش نہ ہو جیسے بنی اسرائیل کو کہا بلا تل الحق کا بل باطل تم کا حق کو باطل سے ملا کر پیش نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ جو آج دے رہا ہے لوگ یہ کہا کرتے کل ہی ہمارے ایک بھائی یہ کہہ رہے بہت زبردست ان کے پاس معلومات ہیں دنیاوی نظام کی جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ کہ چالیس فیصدی دنیا کی دولت یا مسلمین کے پاس پھر یہ ذلت اور بنا یہ چیز وجہ یہ ہے حق کے ساتھ باطل کو گدلا کیا گیا ہے اور حق کو چھپایا جا رہا ہے جس کا نتیجہ شکست ہے ذلت ہے تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق کو نکھار کر صاف طریقے سے پیش کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے وہی ہے آج وہ غالب آ چکے ہیں تو بت سب سے پہلے بیت اللہ سے توڑے گئے اور اس کے بعد باقی جگہات کے بتوں کے توڑنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جہلیت کے تمام خون جہلیت کے تمام انتقام جہلیت کی تمام رسمیں تحت قدم یا محمد کے ان دو قدموں کے نیچے رون دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں دے دی عثمان بن طلحہ کو تو اس کے بعد اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں ایک سو بیاسی سفر سے وہ آمارا بلال فضو الدین بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور آزان دیں ایک تاغوت کہتا ہے کہ میں نے تو بیت اللہ پر چڑھ کے آزان دی لہذا میرے مسلمان ہونے میں شک کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے ہمیں کیا پتا کس کس مشرق نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اللہ کا نام لیا ہوگا اجال تم سکھا یا تلحاج حاجر عمارت المسجد الحرام سمن عام کیا تم حاجیوں کو ستو پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا بیت اللہ کی صفائی بیت اللہ کا ہر اعتبار سے رکھوالی کا کام کرنا اس کو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانے کے برابر سمجھتے تمہیں جب اقتدار ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سادہ کا وعدہ ہوں اللہ نے اپنا وعدہ میرے ساتھ سچ کر دیا وہ ناسارا اب گئی اور اپنے بندے محمد کی مدد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آج جن رہی اور اپنے لشکروں کو معزز کر دیا وہ حاضم الحضاب وحدہ اور اکیلے نے تمام لشکروں کو جو چڑھ آئے تھے اسلام کے اوپر اللہ پاک نے شکست کی اور تم کیا کہتے جب تمہیں اقتدار ملتا ہے ایک کتے کا بچہ دائیں بغل میں ایک بائیں بغل میں لیتے اور پھر کہتے میرا تخیلاتی لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا ہے پھر تم کہتے ہو چیز سبھی سے گزر رہے ہیں اس وقت خلافت راشدہ کا نظام نا قابل عمل ہے پھر تم کہتے داڑھی اور برقع رجت پسندی کی نشانی ہے پھر تم کہتے ہو میں نے آزان دی جہاں پر بلال نے آزان دی ہے تمہارے اس کہنے پر اور ظلم پر سب کے گئے رحمان کے جو تمہیں زمین میں نہیں دھساتا اور تم پر آسمان سے آگ نہیں برساتا بابو سفیان بن و آفتاب بن اسید اسارس بن حشام و اشراف و جلوس دنوں فنا قریش کے اثرات کعبہ کے سہن میں بیٹھے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اسلام کا سورج طلوع ہو کر آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان نثاروں کے ساتھ غالب آئے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ایک عجیب منظر تھا جو چشم فلک نے دیکھا اور ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ بد نصیب سے پھر بھی ایمان نہ لائے اور ان نے بھی دیکھا جو ایمان لے آئے فقال آفتاب ارتاب نے کہا لقد اکرم اللہ اللہ یقون حاضہ اس نے کہا اللہ نے میرے باپ اسید کو عزت والا اور معزز ہی رکھا کہ اس نے یہ دن نہیں دیکھے کہ آج ان کی فتح کو دیکھے کہ قریش شکست کھا چکے ہیں ابھی مشرقین کا داخلہ بیت اللہ میں بند نہ تھا فقال لارس حارث کہنے لگا اما لو حق میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں ان پر ایمان لے آؤں ان کی اتباع کروں فقال ابو سفیان ابو سفیان کہنے لگے لا اقول لو تقلمت عنی هذه اخبار اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو یہ جو پتھر پڑے ہیں یہ خبر دے دیں گے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابو سفیان مسلم ہو چکے تھے یہ انداز دوسروں کو سمجھانے کے لیے نہ کہ یہ کہ وہ خود ابھی شک میں مبتلا تھے کوئی بد وقت کا رہ اس پہ یہ بات نکالنے کی کوشش نہ کرے یہ کفار کو گیا احساس دلایا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اگر میں نے مسلم ہونے کے بعد ان کی کوئی غیبت کی تو یہ پتھر اس غیبت کی خبر دیں گے اور میری خیانت سے آگاہ کریں گے لہذا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں خیانت کی ضرورت نہیں کر سکتا فخرج رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے فکالبی تم کہا مجھے معلوم ہو چکا جو تم نے کہا تم مزہ کرا پھر ساری بات اللہ کر رسول نے ان سے کہہ دی جو انہوں نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحارث و اطاب حارث اور اتاب دو کافر جو بیٹھے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کہنے لگے اللہ کا رسول اللہ ہم دوائی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے ہم سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس خبر سے مبتلا ہو سکے تمہیں اللہ نے بتایا اور ہم کہیں کہ اس نے تجھے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم بار املاب صلاح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ تابے داری کرنے والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے امن ہانی کے گھر تشریف لے گئے غسل فرمایا اور غسل کے بعد آٹھ رقط نماز پڑھی جو سلاد الفت کے نام سے مشہور ہوئی بے خط کے وقت نماز پڑھی جاتی وقانہ عمراء الاسلام رب فتح بلدن شلی حاضر اصطلاح تو عمراء اسلام میں یہ طریقہ پھر چل نکلا کہ جب بھی کوئی ملک فتح کرتے تو وہ اللہ رب العزت کے شکرانے کے لیے نوافل ادا کرتے ولم تقر الفتح جب فتح مکہ جو ہے وہ پوری ہو چکی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اب پہلے کی کمر مکمل طور پر توڑ دی گئی ہے اور ان کی جڑ اکھاڑ دی گئی امنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناس اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو امن دے دیا اللہ صرف آتا نفر صرف نو آدمی ایسے تھے نو اشخاص جن میں عورتیں بھی تھی ان کو پناہ نہیں دی فائن نہ آمارا بھی قتل نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دو ان کے جرائم شدید اسلام تک یہ مختلف قسم کی گالیاں بکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور اسلام کے خلاف انہوں نے زبردست فاصلے کی اور قتل کیے وہ تحت اختار القعبہ اگر یہ کعبہ کے غلاف کے نیچے سے بھی مل جائیں تو ان کو قتل کر دو اللہ کے نبی وہ کرنے والے جو اللہ حکم دے ان کی نرمی اور ان کی سختی سب اللہ کے لیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدوں کے اندر ذرا بھر بھی نرمی کرنے والے ہیں جو اللہ کی حدوں کے اندر نرمی کو نرمی سمجھتا ہے وہ اللہ کو بے انصاف سمجھتا ہے معذ اللہ اشرف اللہ تبھی ایک حاکمہ نے کہا تھا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ سزائیں ایسا شخص اور ایسی کہنے والی کہ کافر ہونے میں شک کرنے والا کافر اللہ رب العزت کی مقرر کردہ سزاؤں کو وہ کیونکہ سزائیں کہنا تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ ذانی کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں کوئی راستہ پا کوئی نرمی نہ دامن دھی ہونا تم تو ملا کر اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے قتل کا حکم دے دیا کیونکہ وہ دین کے اندر اپنی مرضی سے نہیں بولتے جو بولتے تھے وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی اور لوگوں نے آج یہ کتنا برپا کیا کہ ہم قرآن کو لیں گے اور احادیث تو بعد میں لکھی گئی ہے یہ اجتہادات ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پرویز نے کہا مرکز ملت سے نبی علیہ صلاح اسلام اس وقت آج کا جو مرکز ملت ہوگا اسے اجتہادی طور پر احکامات کے اندر قطر بوجھ کی اجازت دی یہ بکا اس نے جھوٹ بولا اور بہتان کراچا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے جبا پہنا ہوا ہے اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے میں کیا کروں وہ احرام کی حالت میں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا خاموش ہو گئے اور آپ پر چادر اوڑا دی گئی ایک شخص نے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ نے عمر سے کیا رکھا تھا کہ جب کبھی نبی علیہ السلاط اسلام پر وحی میں ہو تو مجھے دکھاؤ عمر نے بلایا اور کہا کہ آؤ دیکھ لو چادر کو ہٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت تاریخ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو کہا آئی نے سوال کرنے والا کدھر ہے پھر جواب دیا کہ جبے سے جبے کو اتار دو جس میں خوشبو لگی ہوئی ہے اور جسم پر اگر خوشبو کا کوئی اثر ہو تو اسے صاف کر لو تو معلوم ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے تحت کہا کوئی آیت نہیں سنائی یہی حکم وقت سنایا کہا کہ اگر یہ کعبہ کے غلاف کے نیچے مل جائیں تو بھی قتل کر دو عبداللہ بن ابی سرا تھا اکرما بن ابی جہل عبد العزا بن قتل الحارث ابن نفیل و مقیم ابن صبابہ و حبار ابن الفرد یقین تان ابن قتل دو گانے والی عورتیں ابن قتل کی لونڈیاں یہ گانا گاتی تھی اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو گالیاں بکتی وہ سارا مولاد یہ بنی عبد المطلب اور بنو عبد المطلب کی لونڈی ایک سارا جس کا نام تھا وہ ان کے قتل کا حکم دیا اما ابن ابی شاہ سجا افارن الا عثمان ابن ابی سرحا تو فرار ہوا اور عثمان کے پاس پہنچ گیا رضی اللہ تعالی سستا امن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کے لیے اللہ نبی سے پناہ طلب کی اور پناہ مل گئی تقا بھی قبول فرما لیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عثمان نے روک دیا یعنی اس کو محفوظ کر لیا رجا اس امید سے اس ڈر سے کہ ان یقوم علیہ بعض صحابہ کہ صحابہ وہ نہ ہو کہ بعض صحابہ اسے قتل کر دے کیونکہ اس کے قتل کا حکم ہے وہ اما اکرما سستا امنت لہو امرت ان حرب و عادت اسلامہ اسلام اکرما بن جہل کی جو بیوی تھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے پناہ طلب کی اور نبی علیہ السلاۃ السلام نے اس کو پناہ دے دی یہ پھر اس کو لے آئی یمن گئی اور وہاں سے لے آئی ایسی بھی صالحہ بیویاں خوش قسمتوں کو نصیب ہوتی ہیں جو ان کے جنت کے راستے کو ہموار کرتی ہیں اور وہ بیویاں بھی ہیں جو جہنم کا باعث بنتی ہیں کہ وہ جب ان کی طرف دیکھتا ہے درس سنتا ہے خطبہ سنتا ہے اہل ایمان کے ساتھ کتاب اور جہاد کے میدان میں چلا جاتا ہے اور دعوت کے میدان میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے حج اور عمرہ کرتا ہے دل بالکل نرم پڑ جاتا ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح سے کمر کس لیتا ہے جب بیوی کو دیکھتا ہے تو کون پوچھتا ہے کہ اس کو کیسے اسلام پر لاؤں گا وہ بھی ہے جو اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اپنی ذاتی عیاشی اور بے راہ روی کی وجہ سے عیاشی سے مراد وہ حرام میک اپ اور بے پردگی اور غیر محرموں سے بالکل بے تقلف طریقے سے ملنا ہے جو اسلام میں حرام ہے تو یہ بیوی نیک بیوی تھی اکرما کو جہنم سے جنت کی طرف لائی یمن گئی سفر کیا اس نے اور یمن سے اپنے خامن کو لا کر اللہ کے دین میں داخل کیا کیسی خوش نصیب عورت تھی اللہ رب العزت ہم سب کی بیویوں کو ایسی بنا دے آمین اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بیوی نصیب نہیں کی ایسی ہی بیویوں نے نصیب کرے آمین واما ابن قتل مقی اص و حارت کا یہ قتل کر دیے گئے ایک گانے والی اور باقی یہ لوگ وہ اما اور یہ جو تھا حبار بن بار سفر راسما جا افا اسلم باسمہ اسلام ہو یہ بھی پہلے تو فرار ہوا پھر آیا اسلام لایا اور اس کا اسلام بہت اچھا ہوا جیسے اوپر کا ہاسمہ اسلام اکرما اکرما کا بھی اسلام بہت اچھا تھا اور آخری دم تک انہوں نے پھر اسلام کی وفاداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا بس تو امینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سارا جو تھی عبد المطلب والوں کی لانڈی اس کے لیے بھی پناہ طلب کی گئی نبی علیہ سلاط و السلام سے والی احتل جانے والیوں میں سے ایک عورت تھی یہ طائب ہو گئی ہوگی تو یہ دونوں کی پناہ قبول کی گئی یہ دونوں ایمان میں علامہ کان الغد من یوم یوم الفت جب فت سے فتح مکہ سے اگلا دن ہوا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز خطیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب کی حیثیت سے لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ اللہ و علیہ کی ہم بیان کی اور اللہ کی تعریف کی جس کے وہ لائق ہے سما کال الناس پھر فرمایا اے لوگو ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض اللہ نے یہ مکہ کی سرزمین کو جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اس دن سے محرم کیا ہوا ہے اللہ اکبر یہ زمین کا ٹکڑا کس طرح موجود ہے اللہ جس کو چاہے چن لے فلاح یوم ملاقے کسی بھی شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہو یہ لا حلال نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یشکا بہار دمن کے مکہ کے اندر دم خون بہائے آدھا بہار سہ جا اور اس کے درختوں کو توڑے یا کاٹے ان آحد ان طرح کا بھی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی رخصت لینا چاہے اس کتاب سے جو اللہ کے رسول محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی فتح کے فقول اللہ اس سے کہہ دو ان اللہ آج علی رسول ہی اللہ نے تو اپنے رسول کو اجازت دی تھی وہ لم جا جل اللہ نے تجھے تو اجازت نہیں دی لی شاعم من النہار اور میرے لیے وہ حلال کی گئی یہاں پر جنگ یا قتل و غارت ان کفار کی ایک ساتھ کے لیے پھر مکہ اپنی حرمت پر لوٹ آیا جیسا کہ دوسری حدیثوں میں وارد ہے وہ ہم ادالا بن عمیر بن ملوح یا قطیلہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضاللہ بن عمیر نے یہ اپنے دل کے اندر ارادہ باندھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے قتل کر دے اعوذ باللہ من ذالک فلما بنا منہ جب وہ طواف کرتے کرتے کسی کے قریب ہونا کوئی مشکل نہیں ہے کتنا بھی رش ہو وہ قریب ہو گیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ مسلم کی حالت میں اپنے آپ کو لے آیا تھا بظاہر کالا آپ اجالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ فضالہ ہے جو میرے قریب آیا کالا نام فضالہ یا رسول اللہ اس نے کہا دھوکے کے ساتھ فضالہ اللہ کے رسول سن للہ ہوا ماں کہا حدینا تیرے دل میں تیرے ساتھ کیا بات کی تھی کالا لا صحیح کہا کوئی بات نہیں کن تو اب اللہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا کا صلی کا سن وسلم اللہ کے رسول ہنسے کالا اس کا پھر کہا اللہ سے بخش طلب کر سم یا گا ہوں اللہ صدر پھر اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا ساتا نہ کل اس کے دل میں سکینت داخل ہو گئی وکانا یہ یقون فضالا یہ کہتا تھا ولہ مارا تھا ان سدر ہتھا من خلق ہی احب میرا اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیا تو اس کے بعد میرے سینے کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ سے زیادہ دل کوئی چیز مجھے محبوب فضالا تو فراجا تو زیادہ آخری میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں اپنے گھر والوں کے پاس ہمارا تو بھی اندرا کون تو اتحد میں ایک عورت کے پاس سے گزرا اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا یارانہ تھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے ظاہرت میں آج بھی ایسا ہی ہے فکالت الحدیث اس نے کہا آؤ بھی اور فضالہ فضال القول اور فضالہ نے یہ شیر پڑے کالا حلما کالت حلما الحدیث سکون طلا عورت کہنے لگی آؤ گپ شپ کرے میں نے جواب دیا نہیں یا بل الاح علیہ کا علیہ یا بل الاح علیہ کی بل اسلام اس گپ شاپ سے تیرے ساتھ الہ منع کرتا ہے الہ واحد اور اسلام لو قدر محمد و کبیلا بالفت یوما تو سر اسلام اگر تو دیکھ لیتی محمد کو سل وسلم اور اس کے ساتھ جو کچھ ہے جو جان نثاروں کی فوج ہے فتح کے دن اور بتوں کو ٹوٹ ہوئے دیکھتی اللہ رائے کی دین اللہ اجہاد تو دیکھتی کہ اللہ کا دن اللہ کا دین روشن دن کی طرح طلوع ہو چکا ہے محسوس کا یہ وہ علی اسلام اور صرف اپنا چہرہ تاریخیوں سے چھپا رہا ہے وہ فرا یوم دن بن دنیا سفان بن نمیا فرار اختیار کر گیا اکرم اکرما بن ابو جہل ابھی جہل وہ بھی فرار اختیار کر گیا وسطہ منا عمیر وحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفان عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ نے صفوان کے لیے پناہ لے لی نبی علیہ السلاط اسلام سے حاصل کر لی فلاحی کا وہ اسے لے آئے اور وہ یرید قبا البہر فرد بہو وہ سمندر میں سوار ہو کر جانا چاہتا اس سے لاہی کا اس سے ملے وہ سمندر میں سوار ہو کر بھاگنا چاہتا تھا اسے واپس لے آئے دستہ منت امو حکیم بن طلحارت بن حشام نظیہ اکرما اور یہ عورت یہ صالحہ عورت اس نے اکرما کے لیے پناہ لی حاصل کی اور اس کو یمن میں جا کر ملی اور واپس لے سما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاب بن سید انصاب الحرم تو پھر یہ اطاب مسلم ہو چکا تھا اسے حرم کا جھنڈا دے دیا وبا صلی اللہ علیہ وسلم الاوسان اللہ کی کانت حول مکہ اب اللہ کے رسول نے اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول نے اللہ کے سچے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ سب سے پہلے یہ کام کیا دل چڑھتے ہی کہ آپ نے تولے بھیجے صحابہ کے جو قریب قریب چلے جائیں اور جا کر تمام بتوں کو توڑ دے جن سے نظروں میں آج کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ کی جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم سرایا آپ نے سرایا بھیجے چھوٹے لشکر بھیجے سب کا کل ان سب کو انہوں نے توڑ دیا وزا و مناز و نادا منادی ہی مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منادی کرنے والے نے مکہ میں پکار لگائی من کا باللہ بلّہ آخر جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا سی فی بیتی سنمن اللہ کا وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے اسے ریزا ریزا کر دے تو جس شخص کے اندر آج اسلام آ جائے جو سکھ سے توبہ کر دے وہ اپنے دل کے بت اپنی فکر کے بت اپنی خواہشات کے بت اپنے ظاہر یا باقی سب بت ریزا ریزا کر دے اور اگر وہ بہت بڑی جگہ پر بھی تھا بہت بڑی حیثیت بھی حاصل کر چکا تھا ان بتوں کی پوجا کی وجہ سے جن میں جدید بت بھی ہیں جن میں سے ایک بہت بڑے بت کا نام جمہوریت جسے بڑے بڑے علماء نے بھی تاغت کہا میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں کیونکہ اس میں انسانوں کو وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جو رحمان کے علاوہ کسی کے لائق نہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں اور بڑی جتائی اور بے حیائی سے کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی شرم نہیں آتی انہیں یہ کہتے ہیں اور اس اسمبلی کے اجلاس کا آغاز بھی قرآن پڑھ کے کیا کرتے ہیں اور پھر قانون بنانے کے لیے سب سے پہلے آئین پاکستان نے یہ لکھا کہ مملکت خدا باد پاکستان اصل حاکم صرف اللہ کو سمجھتی ہے اور تمام قوانین جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے انہیں ختم کرنا چاہتی ہے اور اسلام کو تسلیم کرتی ہے اپنا سرکاری اور اپنا اسٹیٹ لا اس کے بعد قانون بنانے کے طریقوں میں جہاں اسمبلی کی اکثریت اگر کسی ضابطے کے کسی اصول کے وقت کا قانون بننے پر متفق ہو جائے اور وہ دو بٹا تین حصہ اکثریت رکھتی ہو دونوں ہاؤس پارلیمنٹ کے اس پر اتفاق کر لیں صدر کے دستخط ہو جائیں اس کے بعد اسے قانون بننے سے قرآن بھی نہیں روک سکتا سنت بھی نہیں اور اجماع امت بھی نہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ قرآن کے مطابق نہ ہوا تو یہ قانون نہیں بنے گا اور پھر اسلام اور مسلم کی کیا تعریف ہے آغاز تو یہی سے ہوتا ہے کہ مسلم کی تعریف وہ ہے جو جمہوریت کے مطابق جمہوریت کیا ہے جمہوریت ہے لوگوں کا حکم لوگوں کی مرضی سے لوگوں کے اوپر لوگ ہی اپنا حاکم چنے اور لوگوں کی مرضی کا قانون میں دیا جائے تو لوگوں کی مرضی کا اسلام یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بھی آباد ہیں وہ اللہ کو ایک مان کر اس کے بعد غیر اللہ کی نظر و نیاز کرے غیر اللہ کی پکار لگائے غوث بخش تیرا جتنا نام رکھے اور فقیر بنا کر کسی تیر کا اپنے بچے کی بوڈی رکھیں یا وہ کپڑوں پر جا کر ذبیحے کریں قربانیاں دیں دس اپنی کیا دستار بندی کریں اور یا وہ قرآن کو بدلی کتاب کہیں صحابہ کو کافر کہیں معذ اللہ اور اپنے آئمہ کو معصوم کہیں انکار حدیث کریں وہ کبھی بھی نماز نہ پڑھے دن رات شراب پیے اور رستہ گیری کروائیں اور جہان کے جرائم ان کے تحت ہو رہے ہیں سب کی تاریخ جب کلمہ پڑھ لیں تو پاکستان کے قانون میں مسلم ہے یہ جمہور کی خواہش ہے کہ سب کو مسلم کہا جائے بلکہ ایک وقت گزر چکا ہے کہ مرزائی کا نام بھی یہاں مسلم تھا اور وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا سر رف اللہ اس وقت وہ کافر ہونے کی حیثیت سے وزیر خارجہ نہیں تھا مسلم ہونے کی حیثیت سے تھا البتہ چونکہ سارے جمہوریت میں جمع ہو گئے اکثریت کے ووٹ نے کہا اس کو کافر کر دو وہ تو کافر ہو گئے باقی سب کتنا بھی کفر کرے جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلم ہیں اور ان کو اپنے لٹریچر اپنی تمام تبلیغ اور میڈیا کے اندر اپنے افطار کو پھیلانے کی اجازت ہے اپنی اپنی اجازت گاہوں میں لوگوں کو قرآن اور سنت کے مافول ہوتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق دین اسلام کو جو چاہے وہ بگاڑ کر سکھانے کی اجازت ہے اس اعتبار سے بڑے بچ ہیں جن کو توڑنا ہے تو اللہ کے نبی نے بت توڑنے کے لیے بھیجا لات منات کا سب توڑ دیے گئے اب دو کس سے بیان کیے مختصرا دو جتھے گئے ہدم امر ابن اللہ سنم سوا سوا کا بت جو کہ نوح علیہ سلاط وسلام کے وقتوں میں بھی موجود تھا اور لوگوں نے یہی کہا تھا لات اگر انتا ولا تذرن صبح ولا بلا ولا يغوس ويعوق یا وقد اضلوا كثيرا انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا نوح کے کہنے پر علیہ والسلام واد سوا یغوس یعوق نصر کو نہ چھوڑنا یہ تن تن پاک نہ چھوڑنا نوح کو چھوڑ دو تو اس سے واضح ہوا کہ ان بزرگوں کو جن کو یہ بزرگ مانتے تھے اگر وہ پکڑے رکھتے ہیں یعنی ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں ان سے محبت اور تعظیم کے تقاضے پورے کرتے ہیں ان کے تابے دار ہو کر رہتے ہیں تو نوح کی تابے داری ممکن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نوح علیہ السلاط و سلام کی تابے داری میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی فرما برداری اور وفاداری کا دم بھرتے ہیں ان کے کہنے پر اللہ کی تعظیم اور اللہ کی محبت کو اختیار کرتے ہیں تو پھر رد سوا یہوس یوک نفر کی تعظیم باقی نہیں رکھتی ان کی محبت چھٹ جاتی ہے ان کی تمام عبادت کے طریقے پامال ہو جاتے ہیں اسی لیے قوم کے سردار کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لا سا آلیہ تم ہر گز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو ان تن تن پاس کو چمٹ جاؤ نہ کو چھوڑ دو حالانکہ صحیح بخاری سے یہ ہمیں تصدیق حاصل ہوتی ہے خبر ملتی ہے کہ یہ تو نیک لوگوں کے دکھ تھے یہ لوگ تو برے نہیں تھے پھر یہ کیا وجہ ہوئی کہ نیکوں کو اگر چھوڑے تو لوہ کا ساتھ دیا جا سکتا ہے اگر لوہ کا ساتھ چھوڑ دے تو نیکوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے نیک اور لوہ دونوں کا ایک ساتھ رکھنا ممکن نہیں یہ نیکوں کے نام پر جھوٹ لگا لگا کر معاشرے میں شرک کو اور کفر کو چلایا گیا تھا اور ہمیشہ کفر و شرک دو طریقے سے چلایا جاتا ہے یا تو یہ ہے کہ شیطان لوگ اور شیطان کے چیلے اسلام کا لبادہ اڑتے ہیں اور وہ اندر سے شیطان ہوتے ہیں دل شیطان کے شکلیں انسان کی ہوتی ہیں اور لوگوں کو کفر و شرک کا سبق دیتے یا یہ کہ جھوٹی حدیثیں گھر گھر کے جھوٹے اقوال گھر گھر کے جھوٹے قصے بنا بنا کے نیکوں پر صالحین پر لگا لگا کر لوگوں کو پھسلایا جاتا ہے اور لوگوں کو حق سے دور کر دیا جاتا ہے تو یہاں یہ ہوا تھا کہ وہاں تو سہا یا تو اچھے نیک لوگ تھے مگر ان کے نام سے جھوٹ بنایا گیا جیسے ابھی ہم نے فتح مکہ میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ مسلاط وسلام کے بت توڑے جو بیت اللہ نے نصب کیے تھے اور ان کے ہاتھ میں جوئے کے تین دکھائے ہوئے تھے اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبیوں نے علیہ الخلاط وسلام کبھی جوا نہیں کھیلا اور کبھی جوئے کے اور قسمت کے تیر نہیں چلا یہ جوئے کے تیر بھی تھے اور قسمت کے تیر بھی تھے یہ صرف بھی تھا اور جرم بھی تھا عظیم تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا تو اب امر بن آس کو سوا کو توڑنے کے لیے جو وقت نوح کا بت تھا علیہ سلاط و بھیجا یا امر ابنا ابن لاس رمضان الى سوا لهذال وہ سوزل قبیلے کا بت تھا وہ پوجتے تھے اس کو ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنایا ہوا تھا اور یہ بڑا زبردست نقطہ ہے کہ بت ایک نہیں ہوا کرتا بت کئی ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جمع کر دیا کہ کوئی ایک اللہ کی طرح کبھی بھی کسی نے نہیں بنایا جو سارے کام کر لیں وہ کہتے ہیں یہ بھاؤ لات بیڑا تھا یہ ڈوبتوں کو بچاتا ہے اور یا علی مدد یہ جنگ میں بچاتے ہیں علی رضی اللہ ہوتا ان کوئی بزرگ جو ہے ان کا وہ بچے دیتا ہے کوئی بزرگ خارش دور کرتا ہے کوئی موقع دور کرتا ہے کوئی فالب کا بزرگ ہے علیحدہ علیحدہ بنا ہے تو اسی لیے کہتے واحدہ کیا محمد نے کئی علاقوں کا ایک الہ بنا دیا ہے تو وہ رب جلال بل اکرام ہی کے لیے یہ مقام ہے اور اسی کا حق ہے کہ وہ اکیلا سارے کام کرے اور کوئی اس کے ساتھ شریک کرنے کی اسے ضرورت نہ ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ سب اس کے محتاج یہ حجال کا بت تھا بھا کا اطلوہ سادن پاس آیا اور اس کا جو خان کا نشین تھا اس بت کا پجاری میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے صحابی کو پوچھا رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا چاہتے ہو کس لیے آئے کالا عہد میں اسے توڑ دوں گا اس کو گرانے کے لیے نیچ سے نابود کرنے کے لیے آؤ کالا لا کہ میرا لا لا لو کس نے کہا تو اس پر نہیں کبھی بھی قادر ہو سکتا کل تو میں نے کہا کیوں کالا تم نہ روک دیا جائے گا ہاتھ سے لگا کر دیکھ ہمیشہ یہ جی بھٹیاں بھٹکیاں لگاتے اس درخت کو ہاتھ لگاؤ ٹانگ توڑ دے گا بابا کالا تم نہ روک دیا جائے گا کون تو حتل آن ان کا نے کہا اب بھی تو باطل پر ہے اب تو اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک کر ہر اندھیرے کو روشن کر رہا ہے وہی فاقا برباد ہو تو تیرا فتح ناس ہو بحل یس حل یسما اور یج سر کیا سنا نہیں جا رہا کیا دیکھا نہیں جا رہا سنا ہوں بکس کر تھی میں اس کے قریب ہوا اور اس کو میں نے توڑ دیا بت کو رامر تو اصحابی فہدم بل کا خزانہ تھی میں نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ساتھیوں کو یہاں پر اصحابی سے مراد اپنے اصحاب کو حکم دیا تو انہوں نے جو اس کا خزانہ خزانے کا گھر بنا ہوا تھا وہ بھی توڑ دیا فلاں نظر سی سیاح ہم نے اس میں کوئی چیز نہ یہاں حل یہ سنا یہ سر حیرت کے ساتھ کہا گیا کہ کیا اب بھی نہیں سنا جا رہا اب بھی نہیں دیکھا جا رہا اتنی نشانیوں کے بعد فکول تل سادن میں نے اس کیا اس کو مجاور کو کہا قبر کے کئی بار اب کیا ہے اب کچھ دیکھ رہے ہو کہ نہیں ٹوٹ گیا کس نے میرا کچھ بگاڑا کالا اسلم تل اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام میں داخل ہوا باس اچھا ادبنا غریب لے حدم منات منات کو توڑنے کے لیے سعد بن زید کو بھیجا رضی اللہ کا سما با سعد ابن زید بن مالک ابن عبد بن تاب ابن عبد الاشحل ان کو بھیجا الاشحلی الاشحلی الانصاری فی شہر رمضان الى منات رمضان ہی میں بھیجا ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا وکانت ان دا قبید بالمسلل یہ قبید کے علاقے میں جگہ میں تھا مسلم کے پاس یہ اوف اوف اور حضرت انصار کے پوجا جو تھے اس کی پوجا کرتے تھے اور بہت سے اور قبائل بڑا بت تھا یہ فارسن وہ بیس سوار لے کر گئے یہ اس لیے کہ شاید وہاں پر کوئی شرارتی نہ ہو اور کوئی نقصان نہ پہنچائے حتیٰ انتہا نہیں ہے حتیٰ کہ وہاں پہنچ گئے وہ دہاج سازانی ہے وہاں بھی اس کا مجاور بیٹھا ہوا تھا فکالا ماتون اس نے کہا کیا چاہتے ہو کیا کرنے آئے ہو کالا حد منہ کہا اس کو توڑ کر زمین دوست کرنا چاہتا ہوں کالا انت وزاد کہا جا یہ کر لے جو کرنا ہے یعنی بڑے دھمکی کے انداز میں کہا پھر تو مٹ اور یہ بت جانے ہم ہٹ گئے جا جو کرنا ہے اکبلا سعد یم سی الحا سعد اس کے سامنے آئے کے چلتے ہوئے وتخرج إلي إمرة أريانا سوداء سائرة الرأس تدعو ار رات صدرها تو ایک دم سے ایک ننگی سیاہ رنگ کی عورت نکلی جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ پکار رہی تھی وائل کر رہی تھی وہ ہلاکت ہلاکت کہہ رہی تھی اور واویلا کر رہی تھی اور اپنے سینے کو پیٹ رہی تھی ہمیشہ صرف کے ساتھ اریانی اور پہاڑی کا ایسا جوڑ ہے کہ اسے جدا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شرک ایک حماقت ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان شرک اور شرک کے پوجے جانے والے بتوں کے لیے اللہ نے کوئی دلیل بھی نازر نہیں کی بلکہ رب ذلجلال بل اکرام کا یہ احسان ہے کہ اس میں حماقتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے بے شمار نشانی ہے تو اسی طرح سے ان میں قریانی فحاشی بہت ہوتی ہے جو صرف کرنے والے ہیں اور صرف سے توبہ کر کے ہمارے اندر شامل ہوئے ان سے پوچھ کر دیکھ لیں قریانی فحاشی کے بغیر شرک نہیں رہ سکتا کیونکہ شرک بغیر اس لذت کے لوگوں کو اپنے ساتھ سمیٹ نہیں سکتا اور بہرحال گناہوں میں لذت ڈالی گئی اگر لذت نہ ہوتی تو ساری دنیا جنت میں داخل ہو جاتی جبرا ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میری جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ حدیث ہے بخاری یا مسلم کی یا دونوں میں ہے تو جبرا نے جنت اور جہنم کو دیکھا اور کہا اللہ تیری جنت میں تو سارے جائیں گے اور تیری جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا کہا دیکھ کے آؤ پھر دیکھا تو اللہ نے جنت کو آزمائشوں سے اور مشکلات سے گھیرا ہوا تھا اور جہنم کو لذات کے پاس پھر جبرائے نے کہا آئے فلاط سلاط اسلام کہ اللہ کو خوش قسمت ہوں گے جو جہنم سے بچیں گے اور جنت کو حاصل کریں گے تو لذت جو ہے اریانی اور فحاشی کی اور شراب کی اور کباب کی وہ شرک کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ننگی عورت کالی عورت اس کو پوجتے ہوں گے اس کو مناف کہتے تھے یہ نکلی اور یہ واویلا کر رہی تھی سینا پیٹ رہی تھی پکال اللہ سادن سادن نے مجاور نے کہا مناف ل مناف پکڑ لے اپنے ناف فرمانوں کو اب مناف کو پکارنا تھا اس نے اس نے مناف کو پکارا اور کہا پکڑ لے اپنی نافرمانوں کو پکڑا بہا سا پکاٹا رہا سات نے تلوار ماری اور اس کا کام تمام کر دیا اسے ختم کر دیا وہ اکبلا بلا الیکشن بہادا مہو بت کی طرف پلٹے اور اسے ریزا ریزا کر دیا ولم یزید اتنی خزانہ آ اس کے خزانے میں بھی کچھ نہ ملا یہ خزانے بھی کھا جاتے تھے اور آپ نے سلمان فارسی کا واقعہ سنا ہوا ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سلمان کہاں سے چلے یہ سن کر کہ وہ آخری نبی جب مبوس ہوگا کیونکہ یہ عیسائی ہو چکے تھے اور عالم تھے انہوں نے علماء کی صحبتیں اٹھائی تھی انہوں نے بتایا کہ ایک سرزمین ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہے بہت زیادہ اس میں یہ آخری نبی آئے گا جو مبوس ہوگا آخر میں تو وہ اس سرزمین کو تلاش کرتے کرتے کئی ایک جو علماء تھے بنی اسرائیل کے ان کی خدمت میں رہے ایک عالم کی خدمت میں رہے وہ لوگوں کے نزدیک بہت ہی متفق اور لوگ اسے نظر و نیاز کرتے تھے سونا اور چاندی دیتے تھے وہ ایک مٹکے میں سونا ڈالتا رہتا تھا اور ایک مٹکے میں چاندی ڈالتا رہتا تھا جب وہ مر گیا تو پھر سلمان نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا اپنی جان پر کھیل کر تو یہ تمہارا جو شخص تھا نا بزرگ یہ کام کرتا رہا پھر انہوں نے اس بزرگ کو دفنانے کے بجائے غالباً فلو